حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقو میں سبوح قدوس رب الملائکت والروح بہت پاک ہے منزہ ہے فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل امین کا رب پڑا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار انچاس